کیا ایک عرصہ سے اصرار کر رہے تھے وہاں میرے پاس بھی یہ پہنچے اسلام آباد میں میں مشرقی ممالک کے سفر پہ تھا مجھے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سالانہ شورا کے اجلاس میں شرکت کے لیے اس طرف آنا تھا تو میرے عزیز میرے فرزند سید فاروق ندیم نے اس ملاقات کو بھی اسی نظم میں لے لیا جس کے نتیجے میں آج ہم سب مل بیٹھے ہیں ہمارے حافظ صاحب کی خوبصورت نعت اور ہمارے عزیز انور شاہ بخاری صلی اللہ تعالی کی معطر گفتگو کے بعد میں اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اس کے لیے کتاب اللہ کا ایک حصہ میرے سامنے ہے رب العزت نے فرمایا ہم نے قرآن کے ذریعے تمہاری ساری بیماریوں کا علاج مہیا کر دیا ہے تمہاری تمام بیماریوں کا قرآن کے ذریعے ہم نے علاج مہیا کر دیا ہے اور یہ اہل ایمان کے لیے اللہ کی رحمت کا پیغام ہے ہاں ظالم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بنی نو انسان کے لیے اللہ کی طرف سے آخری حجت ہے قرآن اور صاحب قرآن عالم انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے آخری حجت ہے آپ تو سارے بحمد اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں میں جب باہر کی دنیا میں جاتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن اور صاحب قرآن تمہارا بھی محسن ہے جس طرح سورج کی روشنی سب کو پہنچتی ہے جیسے ہوا کا فیض عام ہے جس طرح پانی سب کی پیاس بجاتا ہے جس طرح چاند کی چاندنی سب کے آنگن میں پہنچتی ہے اس طرح ستاروں کی چمک سب کے لیے قرآن اور صاحب قرآن کی ہدایت بھی سب کے لیے میں امریکہ کی ایک ریاست میں تھا وہاں چرچ والے آئے ہماری باتوں میں ہماری گفتگو میں شرکت کی انہوں نے اور جب ہماری بات ختم ہوئی تو انہوں نے تقاضا کیا کہ ہم نے آپ سے کچھ گفتگو کرنا ہے اور وہ گفتگو ذرا طویل ہو سکتی ہے تو یا آپ ہمیں